تمہارا رب تمہیں بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا